نیز اسماعیل الیسا یونس اور لوت کو بھی اور ان سب کو ہم نے دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی